حسن خاتمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عافیت کی دعا مانگنا اور پھر امت کو اس کی تلقین فرمانا یہ قطعی طور پر ثابت ہے اور اس کی صداقت اور صحت یقینی ہے اور عافیت کی دعا دنیا و آخرت کے بے شمار فوائد پر مشتمل ہے ان فوائد میں سے ایک حسن خاتمہ بھی ہے یعنی عافیت کی دعا اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور قبول ہو جائے تو اس کا خاتمہ ایمان اور خیر پر ہوتا ہے